حتى يروا العذاب الأليم آمنت بالله مولا الله مولانا العظيم اسپد رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا يا سيدي حبيب الله چیلوں دے جمع ہون والے ساتھی اور سلام ورحمت اللہ اللہ جل شانہو مرفوم و مغفور دی مغفرت فرماوے درجات بلند مختصر وقت مختصر وقت جس موجود ہوتے لب کشائی کرنی اللہ پاک کے فضل و کرم نال اس دا عنوان ہے سائنسی ایجادات کی اشاعت کی غرض و غاجت سبحان اللہ دن ب دن اہل یورپ کی طرفوں یہود کی طرفوں اہل یورپ سے یہود کی طرفوں دن ب دن دنیا نظر نئی ایجادات جڑیاں وہ شائع ہو رہی ہیں نام ہو رہی ہیں فراخی ہو رہی ہے دنیا دے مال و اسباب دن ب دن ودتے پے نے یہ کی غرض ہو گئے کیوں جا رہے ہیں کیا انسانوں کی خیر خائی ہے اس میں یا گندم نما جاؤ فروشی یار چیز چلائی سیدھا کرو ابا ڈبے جی سیدھا کرو یار ہاں، انسان دی خیر کھائیے یا انسان یہ جڑے سائنسی جائیداد دن ب دن وسیع تر ہوں پے نے نم تو نمے آ رہے ہیں انسان دی خیر کھائیے یا انسان منافقت یہی صرف گل دسنی موضوع ختم ہو جانا دوستان گرامی یہ غرض و کرایت بل استقرا یعنی سوچ سوچ مطالعہ کر کر کے زمانے کا جو نہ چیز نہیں سمجھ چاہیے وہ جناب کے سامنے یہ بہت ہی غلط ذہن ہے یہ سمجھنا کہ جو دشمن کی طرفوں ملے خصوصاً جو دشمن کا نا یہودی کی طرفوں جو آئے خیر ہونے نیت بھی خیر ہونی مقصد خیر ہونا ہے نتیجہ بھی خیر بہت ہی غلط نظریہ ہے بہت ہی غلط نظریہ ہے کسی بے وقوف اور احمق بندے دا نظریہ سوچ ہو سکتی جنوں اپنی خبر ہی نہیں ناچیر نے جو تلاش کیتا ہے وہ تے سامنے رکھنا ان تسا پھر ویکو کہ زمانے چن او لگے گا پہلی شہ پہلی شہ جو لانچیاں نے یہ جو کچھ کام کیتا ہے وہ غرض و غائب یہ ہے پہلے نمبر کہ اعتقاد دشمنی ختم ہو گل سمجھا جائے جی؟ مسلمان اعتقاد دشمنی اور عیسائی عیسائی بھی عیسائی بھی وہ شکار ہو عیسائیوں اور مسلمانوں کے وچوں دشمنی دا اعتقاد ختم ہو جاوے یعنی کیا مطلب کہ سانو قرآن نے دسیا سانو نبیا دسیا سانو ولیاں دسیا سڈے مشاہدے وہ دشمن سڈے واسطے فرض ہے کہ اصا انہوں دی دشمنی دا اعتقاد رکھیے اگر اعتقاد اعتقادیا تو مان گیا کیونکہ قرآن جنو دشمن آ کے دوست سمجھیں گے تو قرآن ٹکر کھا بیٹھا پھر تو خدا نہ ٹکر کھا بیٹھا ہوں ایک مقصد لانتی صرف اس واسطے یہ دن ب دن زیادہ تو زیادہ ایجادات اگے سٹ رہے ہیں لوگوں کے تاکہ انہوں کے دن دل دماغ اعتقاد دشمنی ختم ہو جائے اور دشمنی دا اعتقاد ختم کرنا ہی ایویں سمجھو اپنی جڑا کواڑی مار لیں مار لیں ایسے خبیص دشمنی دشمن دی دشمنی دا اعتقاد بندہ کیویں کڈے کڈے گا تے دوویں گئے ایک مقصد انہاں دا اے ہے کہ دشمنی والا عقیدہ جڑے ساڈے بارے رکھدے نے یہ عقیدہ نہ رہے جدوں ونس بنیا نفس دیا دے نفس جڑے نے او جہے وہ ہاں، گل نہیں کرنے والی دشمن ہوندے تے ایویں سارے سبحان اللہ بس اٹھ گئے مارے گئے انڈیا جی مارے گئے اور یہ بالکل اسی طرح کی مثال جی فرعون سی نا انہیں قوم بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیتے بچیاں زندہ چڑی لیکن اس کمینے کی مکاری سی کہ اس نے اپنے مال دے ذریعے اپنے مال دے ذریعے انہوں ذہنی غلام بنا کے انہوں ایک دے دشمنی کر لیا بنی اسرائیل ان خدا سمجھ لگ پہ انہوں نجات دہتا سمجھ لگ پہ انہوں اپنا موشن سمجھ لگ پہ حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام آن کے انہوں نے پچھانے آخیا مکار یہ بغیر تین کرن دیا بھی ساری قوم بنی اسرائیل پاگل بنا پاگل بنا کے یہ کمینا انہوں دشمنی کا اتقاد ہی کٹن دیا انہوں نے دلوں میں اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ شہ وہ سمجھے یہ مال انہیں اللہ اللہ اللہ سونے انہوں مال غرق کر فراؤن کا مال غرق کر مال غرق ہوا مراد بے وقوف تے آزاد ہوگا بن اموال کیوں انوا لے وہ کتا شہن شاہ تھا وہ فراؤن تھا پوری قوم پتہ نہیں کتنا سہولتوں میں رکھتا تھا کتنا سہولتوں میں رکھتا تھا کتنا آسانیاں انہیں پیدا کی تھی لیکن خود خدا بن کے انہوں نے گمراہ کیتا ہوا ہے انہوں نے غلامی دے کنجے چکریا ہوا ہے اپنی منمانی اور بدماشی کرتا ہے خدا رسول دی گل اور لوکاں لوکاں دے حق دی گل کرنی نہیں دیندا جس لے کو کردا سی کہندا سی دے نہیں میرے کو ہے کنا کچھ تے میں تانوں کنا کچھ دینا جیڑا دیکھ سکنا بس تسی سمجھو مائی خدا ہوں یہ قرآن خدا جی ایک فرون بنا کر قیامت تک کے فرونوں کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سمجھا دی ہے ایک فرون بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ دنیا میں جتنا فرون بنے گے طریقہ اسی بٹھے فرون کا استعمال کریں گے لہذا میں سمجھا دوں کہ جس طرح اس کے ساتھ ہوا جس طرح اس نے کیا اس کے ساتھ ہوا اسی طرح لوگوں کو اسی طرح دوسرے فنوں نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح ہونا ہے لہذا تم نے بے وقوف نہیں بننا شکاری دے شکار شکاری کا شکار نہیں بننا شکاری بساو اپنے ہر ہر پہ استعمال کرتے ہیں وہ کرن گے فراؤن ہوں دیکھ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے جس لیے ویکیا جی گل خدا بنیا خدا خدا بنا مطلب لیکن مطلب یہ سی کہ چلے میری بے لگاما جی مرضی مرضی بدماش میں میری ہوئے اس وجہ سے اس کو خدا انا ربکم ربول میں تمہارا بڑا رب ہوں میں تمہارا بڑا رب ہوں کیا مطلب باقی جتنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے میرے منصوبے کے تحت چلتے ہیں وڈا کمینا تو میں ہی جڑے بنا کے دینا وا تو اگلے چلتے ہیں تو لہذا میں تمہارا بڑا رب ہوں وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں اللہ ہوں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ خالق آسمان زمین کا میں ہوں انہوں پتا سی حرام دنوں میں کل بنیا میں کتوں آسمان بنا لیا آسمان تو پہلو بنے ہوئے لیکن وہ کیوں کہ ربوں کو ملا لا وہ اس وجہ سے کہتا تھا کہ مرکزیت مجھ کو حاصل ہے وڈی اسمبلی میرے کو میں اتوں جو آڈر کرنا تھلے سارے بابا ہیں لیا وڈا میں ہاں یہ چھوٹے رب نے یہی اطاعت مطلقہ تابوت یہاں سے بنتے ہیں اسی سرکشی سے تابوت اور فرون بنتے ہیں ہاں ہو سکیا نبی کریم صلی اللہ اور علیہ السلام کوئی تابوت نہیں ہوا کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی اطاعت اللہ کے اذن سے کروائی ہے اپنی اپنے آپ اپنی اطاعت نہیں کروائی اللہ کے اذن سے کروائی ہے اور ہمیشہ لوگوں اللہ تعالی دی فرما برداری کا سبق دیتا ہے لوگوں ظلم و ستم انہوں نہیں کیتے اعلان کی ظلم و ستم وہ کرتا سی اپنی فرما برداری بے لگامی دی وہ دی دعوت دیتا سی کہ مینو منو بس جو آخا کرو اگوں جسے کوئی بولتا سی کہہ سی تھی ویکتے نہیں سونے میرے کو چاندیاں میرے کو فوارے میرے کو رہائش بلڈنگ کوٹیاں میرے کو ہارا سائز میرے کوئی ویکو تھی کملے ہو افسوس ہے یار جھوٹ دی اخیر اس دنیا ایسی لانت پی کھڑی قسم خدا دی کر کے نہ سوچ نہیں سکتا ایڈا جھوٹ آخنا پہلو تو بندیا نو مکان نہیں سن لبے بہن وہ تو گارا چاہیے سن لکھ دی لانت کو شرم آنی چاہیے ہوں چل کے دیکھو آرام آرام چل گیا مصر احرام مصر مشہور نے احرام مصر دنیا دی مضبوط ترین حیران کن تعمیر ہے جنو ویخ کے سائنسدان پریشان ہے پتہ ہی نہیں لگتا بنی کی سائنسدان پتہ ہی نہیں لگتا یہ بڑی کی سانو صرف تھم این چوک کے کسی نے اہ چکے کسی اہ چکے پیچھو کسی تھلے لا کے کدی اتنے لا کے سانو پاگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوچھو تمہوں کیوں آرام سمجھ نہیں آدی وہ مردہ رکھ لو مردہ خراب نہیں مردے رکھو تو مردہ خراب نہیں چیز رکھ لو ساری زندگی پہ رہے خراب نہیں چکریاں مارکا چن جدو نبیاں پاکوں دی واری آئے تو ان کو تھا کو کچھ جگہ کو نہیں سی شعور کو نہیں سی تمیز کو لکھ دی لعنت حیا کرو بغیر تو سارا کچھ سارا کچھ انہاں دے گھر تے کتےاں وچ کتےاں وچ حاصل سی قسم و ساتھ بھی کر کے انا لیکن گل ہوئی ہے وہ فرونیت نو پسند ہی نہیں کرتے سن وہ اللہ دا بندہ بننا پسند کرتے سن اللہ دا مقابل بننا پسند نہیں سن کرتے صرف اس گل کا جواب دو ڈرام کے جھوٹ کیوں بولیا جا کسی کو اگر جواب کیا اسی کا نام تاریخ ہے سچ کہتے ہیں بزرگ لوگ یورپ والے تاریخ بیان نہیں کرتے تاریخ بناتے ہیں کتے کے بچے تاریخ بناتے ہیں خیالات شیطانی جو ان کے ذہن میں آتے ہیں ان خیالات کو تاریخ کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح فوٹو چ چپنایا اسی طرح ڈرامہ چ رچایا اسی طرح چل دنیا پہلے باقی دنیا رحم ترس شانہ سانو ایڈی بکواس کرنی یا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام میں ان یہودیوں سے پوچھتا ہوں یہودیوں سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم اپنا بڑا حضرت داود کو کہتے ہو حضرت سلیمان کو کہتے ہو بتاؤ تمہارے بڑے جن کو تم اپنا بڑا کہتے ہو ہم نہیں کہتے تم اپنا بڑا کہتے ہو وہ تمہارے بڑے نہیں ہیں تم کہتے ہو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ ان کی زندگی کیسی تھی سبحان اللہ تمہاری تورات کے اندر کیسی تھی بتاؤ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے تورات کے اندر سنو یہودیوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو واحد حکمران اور بادشاہ تصور کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تکلف زندگی عیاشی بدماشی کی جو گزار رہے ہیں یہ ہمیں وراثت ملی ہے حضرت سلیمان سے ہاں ان سے پوچھو ایک طرف تو یہ کہتے ہو پہلے بندوں کے پاس اسباب نہیں تھے وہ اسی زندگی گزارتے تھے تم کہتے ہو یعنی کیا مطلب تم کہتے ہو ان کے پاس کوئی چیز ورتن بھی نہیں سی وہ بالکل فارغ سن جنگل چھپر بنا کے رہتے سن سوال یہ دسو کمینے دسو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت عیاشی تھی ایاشی والی زندگی وہ تے بنگلے کے کوٹھی والی زندگی یہ حضرت سلیمان کی وراثت کیون بنی سبحان اللہ میری میری گل نہیں سمجھ نہیں ان کو دعویٰ ہے ان کی تورات تلمود ان کی کتاب ہے وہ تلمود کے اندر انہیں لکھے انہیں لکھے حضرت سلیمان اور داوود یہ سانو بادشاہ والی زندگی دس گئے اسی جیڑی عیاشی والی زندگی گزارنے ہاں یہ وراثت لبھی ہے تو تو پوچھو جی وہ کول چھپر سن تو وراثت کم آ گئی ان کو چھپڑ سن تو وراثت کوٹھی پگلا کتوں آ گیا بولتے نہیں سبحان اللہ مکار دے پتر ایک طرف کچھ کہہ ہیں دوسرے طرف کچھ حقیقت کی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو او بے مثال زندگی سی دنیا دی پر تکلف ٹھاٹ باٹ والی جیڑی کسی بادشاہ کو سبحان اللہ اور واحد نبی نے جن اللہ کو سوال کیا اللہ بھی دے ایسی زندگی سبحان اللہ کلے نبی نے انہوں دے باپ انہوں دے باپ لوہارا کام کر کے حدیث بخاری شریف چاہتا ہے ہاتھ نال لوہارا کام کر کے حضرت دابود علیہ السلام روزی کھانے سن اور حضور نے فرمایا آلہ رسک وہی جڑا طریقہ حضرت دابود کا سبحان اللہ ہاتھ دی روزی کر کے کھانا تا کر کے پہلا عالم لوگ صحابہ کرام ہاتھ دیا روزیاں کھانے سن بولے نہیں سبحان اللہ نکما رہنا پسند نہیں سن کرتے ہاتھ دیا روزیاں کھانے سن صحابہ کرام علماء کرام ہوں ادھر ویکو وہ سنگیو ایک نبی نے اللہ کو سوال کیا اللہ مینو ٹھا والی زندگی دے انہیں آخیا لے میرا نبی یہ جی ٹھاٹ والی زندگی دیا گا جیڑی کسی بادشاہ نے سبحان اللہ دا محل نہیں شمار ہوتا انہ دے جناب جی آسائش اور آرام دے سامان نہیں گنے جاندے انہ دے تخت جڑے نے تخت شریف جڑا سی اس تخت شریف دی تعریف نہیں کیتی جاندی کی سی او دا ذکر خیر نہیں مکتا ہے جی تفسیر ایسے ایسیا عجیب گلا بارے لکھیا سوچ نہیں سکتے ہوا انہوں دے تابے سی جن انہوں دے تابے سن ہے جی فرشتے دے پہلو ہی فرما بردار نے نبیا دے شیطان بھی فرما بردار جنات بھی فرما بردار ہر شہ کٹ کے لیا کے بابے سلیمان پیغمبر دے اگے رکھتے سن جی حکم کرتے سن اسی طرح ہی فورن وہ ہر شہ تیار کر دیں سن وہ سنگیو ایڈی پور تکلف زندگی اللہ تعالی نے ایک نبی نو دیتی ہے او دا ذکر کیوں نہیں ہوتا سبحان اللہ بولنے نہیں سبحان اللہ وہ شرم نہیں آتی کیا قرآن دی تاریخ غلط لگتی فرنگی دی بیان کردہ تاریخ صحیح لگتی ہے قرآن دی غلط لگتی کی منافقت ہوئے وہ بولنے نہیں ہوئے سبحان اللہ وہ قرآن نال خدا نال منافقت کیوں ہوئے وہ جھوٹے لانتیاں دی تاریخ جڑے اپریل فول اپریل کے مہینے جھوٹ بولنا عبادت سمجھتے ہیں انہوں نے جھوٹیا تو تاریخ بیان کر دے جی ہے گوڑے گورے کالا کر دیں جی کالے گوڑا گورا کر دیں جی ہے زمین نو آسمان بنا دیں جی آسمان نو زمین بنا دیں جی ایویں تاریخ بیان ہوتی اللہ دے قرآن نے سچی تاریخ بیان کی تھی سبحان اللہ ہے تو سچی تاریخ کیوں نہیں بیان ہوتی کیوں نہیں دسیا جانا سبحان اللہ ہے اس واسطے نہیں دسیا جانا کہ تاکہ یہ ثابت کیتا جائے کہ نبی نوز باللہ من ذالک نبی لو امبیا جن نے وہ نوز بلا بے شورے سن تو انہوں کو دنیا نہیں سی بے شورے سن دنیا نے یہ لال نظریہ کہ وہ بے شعورے تھے ان کے پاس دنیا نہیں تھی تو یہ شعور والے ہیں ان کے پاس بے مثال دنیا آ گئی تو عظیم لوگ تو یہ ہیں اصل میں انبیاء کی توہین تحقیر استحانت دل میں ڈالنے کے لیے اور کافروں کی عظمت دل میں ڈالنے کے لیے تاریخ کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے او سنگیا سبحان اللہ سبحان اللہ وڈیا وڈیاتیاں یہ جواب دے کوئی کوئی یہ جواب دے فنے خان کا پتر اگر اپنے علم سے ناز رکھتا ہے یہ جواب دے سبحان اللہ کوئی جواب نہیں بے شک محل نبیوں کو بے شعور زلیل دکھانے کے لیے اور بے شعوری اور ذلت کی علت کیا بیان کی جائے ان کے پاس دنیا نہیں دنیا ہونا یہ عظمت کی دلیل اور دنیا نہ ہونا ذلت اور بے شعوری کی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے ورنہ دیکھو اللہ دا قرآن فرما دے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں اس موضوع نو چھیڑا اور اگر مزید میں موتی کڈن لگا تو بہت کچھ لب سکتا قسم خدا دی کر کے آنا کہ اس کہ اللہ تعالی نے حضرت داود علیہ السلام نو بغیر کسے بغیر کسے ظلم زیادتی لٹ خسٹ دے بغیر کسے ظلم زیادتی لٹ مار دے اس نبی نو اللہ تعالی نے کڈی ٹھاٹ والی عجیب بے مثال زندگی عطا فرمائیے سبحان اللہ کہ قرآن مجید نے انہوں دے گھریلو محل دے گھر دے محل دی صرف ایک گل بیان کیتی ہے باقی انہیں نہیں دسیا میرے خیال میں وہ سارا کچھ دسیا جاتا تو ہو سکتا ہے قرآن جی کتاب ایک ہو بن جاتی میں قسم ذات بھی کر کے آنا اگر سلیمان علیہ السلام دی وہ پر تکلف زندگی وہ بے نظیر بے مثال زندگی اگر انہوں پورا بیان کیتا جاتا تو ہو سکتا ہے قرآن مجید جنہ ایک اور کتاب بن جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن قرآن نے صرف نمونے بطور ایک گل کی سبحان اللہ ہے او دا گھر دا جڑا فرش سی نا فرش سبحان اللہ فرش جڑا جنہ تے شیطانہ بنایا سی اور انہوں کا انتخاب اللہ اس واسطے کیتا کہ اگر لوگوں نو استعمال کرن گے اگر انسانوں استعمال کرن گے اپنے توجہ اپنے بادشاہ بادشاہی زندگی اپنی شہن شاہانہ زندگی دے واسطے اگر وہ استعمال کرن گے انسانوں تے دو ہی سورسا نہیں انہوں معاوضہ دین گے یا نہیں دین گے اگر نہیں دین دین گے گے تو تو ظلم اگر ہوں دو ہی گلا دے یا خزانے پلیوں ایسا ہے نہیں خزانے دے اللہ کا شک اللہ نے فرمایا زندگی بھی شہن شاہی دیا گا اور دیا گا ایسی جڑی نہ کوئی تیرے تے زبان درازی کر سکے گا اے میرا پیغمبر نہ کسے تینو ظالم آخر نہ کسے زیادتی والا آخنا ہے نہ کسے آخنا حق غاصب ظالم کسے نہیں کہہ سکنا رہی دنیا تک میں طریقہ ہی ایسا پیار گا ہر شہ بھی دیا گا تو کسی نال زیادتی بھی نہیں ہو دیا گا کسی کے گھر کسی کے گھر اجاڑ کے تیرا گھر وساوا پھر آؤ تو تیرے فرق مڑ کی ہونا ہے میں کسی کا گھر نہیں اجاڑنا میں تیرا وسا تے اپنے گیبی خزانے وساوا دا اس وسایا پھر جن آ گئے شیطان آ گئے انہوں نے پہاڑا ہر پاس بادریات ہے ہاں جی مختلف کانا کٹ کے خزانے کٹ کے لیا کے ہر شہ بنا ہے ہاں، کسی نال زیادتی بھی نہیں ہوئی تے شہر شان والی زندگی بھی لب گئی سبحان اللہ سبحان رب نے دسیا او میں او فرعونو او فرعونو او فرعونو فرون نہ بنو لوکاں دا ظلم نہ کرو اور میرے نبی جڑے میرے میرے نبی جن بھی مسکین والی زندگی گزارتے لگے آئے نے ہیں سبحان اللہ تو یہ اندازہ نہ لاؤ کہ یہ زلیل نے نہ یہ ساری بارگاہ بہت عزیز نے لیکن اے جیڑی تسا طلب کرتے جے اے کرتے ہی نہیں اور اگر کسی ایک نے کیتی ہے تو انہیں صاف آخیا ہے لا جب بگی نے بہادی اللہ میری تو وہ ٹھاٹ نے جیڑی بعد کسے کول نہ ہو نہ مناسب مناسب ہی نہ ہوئے وہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی لوے گا تو انہیں ظلم زیادتی نالو لینی ہے میں ظلموں بغیر لینی ہے تیرے خزانے میں لینی ہے اللہ نے دتی ہے پھر نبی اپنے خزانے بچوں دیتی ہے بغیر زیادتی تو دیتی ہے کسی کی چیقا باقا انہیں نہیں کٹائیاں کسی دیا تھاڑا نہیں کٹائیاں کسی یتیم کے حق نہیں مارے سبحان اللہ نعرہ تکبیر حق نہیں مارے کسی مسکین کے حق نبی نہیں مارے پھر بادشاہی لئی انہوں کے محل کا ہا یہ میں گل اس واسطے کی مت کوئی سمجھے کہ سلیمان کی سنت ادا کر سلیمان کام ہی ایسا کیتا ہے رب کیا سنت چل سکتی ہی نہیں کام ہی ایسا ہے وہ سنت ہی نہیں چل سکتی کہابے ہو شیتان کہابے ہو سامنے مستری واگو راجا واگو مزدور واگو ساری دیہڑی کام کرستے رہنے وہ کم کرتے ہیں نہ یہ دعا الگ کرو یہ دعا الگ یہ شوگر ہے ہی ایسی یہ کافر بیماری اگریزوں کی طرفوں جہیا بمار بیماریاں آئی ہیں نہ دعا منگی ہیں نہ دعا منگی جی وہ حرام نے وہ بیماریاں بھی حرام ستر ستر ہزار چپ ہوئے ستر ستر ہزار نسخے بنا بھی فائدہ نہیں پیا تے کتب زمانے دے لب لب کے دعا کرائیے تے تا بھی فرق کافر دیا بماریاں تے کافر بماریاں نہ دوا منتی ہیں نہ دعا منتی ہیں اس واسطے بابا جی تھوڑی دعا ایویں جائے گی اگر دعا دینی ہے نا تو اسی طرح دی دیو رب نت نسالا اموالے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ انہاں دے مال خرچ کر اگو میں دسا دا جنا لانسیاں نے سڈا ایڈا گاٹا کر چکے توجہ ذرا سنگیو ادھر دیکھ جھوٹ ڈرامہ انہوں کا کھولا سارے مکور کتا بئی روپیہ کھا کھا کے کتے آگو جدھر اشارہ ہوتا ادھر پوک دینے شرم نہیں آنی اللہ کا قرآن ہے کیوں نہیں دسیا گیا اللہ سونا فرما جس جس ویلے بلکیس آئی بلکیس آئیے حضرت سلامان پیغمبر سرکار محل داخل داخل ہوگی ویخیا محل کا فرش سی وہ لگا پترو شرم نہیں ہاں؟ دوسرے نبیا دیا مثال دے کے گلا کر کے انہوں دی زندگی نو پیش کر کے انہوں دی سادہ زندگی نو پیش کر کے دھوکھا دھوکہ ہو کہ وہ زلیل سن بے شعور سن کیوں ان کے پاس دنیا نہیں تھی آج فرنگی اور یورپ والے باشعور ہیں ان کے نو آبادیاتی علاقے باشعور ہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا وہ پاک محمد کریم دا مٹی دا فرش سبحان اللہ کتیا سید لمبے یاد دولت خانے دا فرش مٹی دا ذلت اور بے شعوری دی دلیل نہیں کتیا اللہ نے بندے ہو دی دلیل سبحان اللہ سبحان اللہ باللہ من ذالک غیروں سے یہ ستم ہوتا غیروں سے یہ ستم ہوتا تو ہم فریاد نہ کرتے دشمنوں میں تو دوستی کیسی اور دوستو تم میں دشمنی کیوں ہے سبحان اللہ سید الانبیاء توجہ انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے سوا لاکھ نبیوں میں سے صرف ایک نبی نے پر تکلف اور ٹھاٹ شان کی شہنشاہی کی زندگی اللہ سے مانگی ہے جب سید الانبیاء دی واری آئی ہے فرشتہ آیا ہے جبریل امین آیا عرض کر دیں یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان نو جڑی لبی سی اگر حضور فرما دے میں بادشاہ ہی زندگی لینا چاہنا تو سلیمان پیغمبر تو ہی بد لب جانی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ انہیں اپنے ابھی نہیں موڑنا سی اختیار جو دے رہا سی اختیار دے رہا دس حبیبہ بادشاہ بننا بننے یا بندہ بننے آپ بندہ مسکینی والی لینی ہے یا شہنشاہی والی لینی دس کی لینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمانے نے جبریل نے مینو فرمایا تواضع للہ محبوبہ اللہ واسطے آج بھی چن لے سبحان اللہ اللہ واسطے مسکینی چن لے حضور نے مسکینی چنی گل تو صرف مسکینی چنی ہے مسکینی چنیے تے حضور دے خلیفے کسے بھی ظلم زیادتی امت رسول نال نہیں کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو ہے ہوں ادھر بھی وہ داخل ہوں محلے داخل ہوں کپڑے انہیں چک لے پنیا تو کپڑے چک لے سمجھا انہیں میں پانی ایک پانی دے وچ پہ وڑنی ہاں کپڑے انہیں چک لے پنی تو نا کپڑے چک لے اتے میں کہنا ہونا کہ کافرا سی نہ ہلے ہالے کافرا سی غیر کے گھر جا کے کپڑے چک لے کیوں آ کے کپڑے بھیج نہ جان گلے نہ ہو جان کپڑے خراب نہ ہو جان کپڑے بچانی پھرتی ہے عزت گوانی پھرتی پنی پنی وکھانی پھرتی ہے کپڑا بچانی پھرتی کافرا سی نا جی کافرا کافرا والی عورتیں بھی اسی طرح ہی ہوتی وہ عزت عزت اپنی گوا نے محل فیشن اور کپڑے کے پچھوں کپڑا لب جائے فیشن لب جائے دیہڑی لنگ جائے کحال ہاں جی، اس واسطے وہ اپنی عزت گوا چڈ دیا ہے ہاں؟ مسلمان عورتیں وہ آدی نے کپڑے بھی خیر عزت نہ جاوے کر دے سبحان اللہ وہ خدا پٹھا پاوے وہ ممبر ہی ایسے لگ دی کوئی سمجھ نہیں لگتی ممبر تو یہ گل اٹھتی ہی نہیں ممبر پتا نہیں کہڑی شاید لگی ہوں ایماندار دس وہ سلیمان پیغمبر کتنا پرانے وقت اور دور دینے سبحان اللہ انہاں دے گھر دا فرق ہاں، ہاں۔ عام عام نہیں ہوندا چلو عام بندہ سی آیا نہ او بھی تے بادشاہی جیڑی آئی ہے وہ بھی بادشاہی ہوں وہ بھی تے کھاٹ نال رہندی سی اتوں کافرا سی کافرا سی بادشاہی سی کوئی نتھو خیرے پتا نہیں لگا میں کتنے داخل ہونی پی ہوں نبی کا ہونا ہے سہار اللہ بولو سبحان اللہ جڑے چور آدھے پہلے کچھ لب دی نہیں سی کچھ لب دی نہیں سی کچھ لب دی نہیں سی لکھ دی لعنت لب دی نہیں سی حق کافرا کافرا بادشاہی وہ نبی دے گھر چاہے نبی دے محل چاہے ان سمجھ نہیں لگتی یہ فرش کیسا ہے سان ہال بھی پاگل بنا اللہ بولتے نہیں ہوں یہ گل نہیں کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی کیونکہ شعور نہیں رکھتے تھے اور لانتی دنیا نہیں تھی اس وجہ سے کہ شعور رکھتے تھے سبحان سبحان اللہ اللہ جھلا نبیوں کے پاس نبیوں کے وارثوں کے پاس بہاؤدین زکری ملتانی جیسے فقیروں کے پاس دنیا اس وجہ سے نہیں تھی یہ نہیں کہ اس وجہ سے دنیا نہیں تھی یہ نہیں کہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے شعور تھے اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ شعور والے تھے شعور والے تھے سبحان اللہ شعور یہی سمجھاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نال ظلم نہ ہوئے زیادتی نہ ہوئے دنیا کے پریشانیاں کا سبب نہ آپ بنو نہ دوجے واسطے بنو اپنے واسطے بنو نہ کسی نو بناؤ ہے جی تھوڑا جا وقت گزارا کرو ہرس سے آؤ تو ساری کائنات لبے تے تاوی پوری نہیں ہوتی بندے دی تے جے صبر تے آ جاؤ تے حضور فرما نے اللہ تعالی دیا جنیاں بھی نعمت نے نا انہوں میں سب تو اعلی نعمت بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا وہ صبر والی نعمت سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نعمت کوئی سبحان اللہ کسی میرے پوچھ کے قسم خدا بھی کر کے آنا میں انہوں حرام دا کہہ رہا جیڑا سڈے نبیا کی توہین کرتا ہے یہ کہہ کے کہ انہوں کو دنیا نہیں سی بے شعور سن شعور آ جایا ہاں؟ وہ یہ دو جملے کافی ہیں ایک بکواس یہ ہے ایک یہ بکواس ہے یہ بکواس ہے ایک جملہ یہ ہے اور بکواس ہے وہ کیا کہ نبیوں کے پاس اس وجہ سے دنیا نہیں تھی کہ وہ بے شعور اللہ اکبر اللہ صاحبہ کے پاس اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے شعور اللہ اکبر دوسرا جملہ یہ ہے اور یہ شریف جملہ ہے یہ حکمت ہے سبحان اللہ جو ناچیز کے منہ سے نکلا ہے کہ ان کے پاس دنیا اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ شعور والے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم اس ذات کی کر جانا جب قبضہ قدرت میری جان ہے یورپ تک اگر یہ جملہ پہنچایا جاوے تو سارے یورپ والوں میں جہاں بھی کوئی ذرا زمیر انسانی رکھنا ہونا ہے نا انہیں بھی سر سٹ کے آخر جی یہ چیشتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ کدی مدرسے کدی ممبر تو بھی آئی جی جملہ سنیا جنوں ویکو اج ترقی ہو گئی پہلے بندے نہیں سن ہوں الحمد للہ ابے پاپ ابا نالو امی نالو پور تکلف زندگی پہ گزارنے جدو مدرسیا کفر اٹھے مدرسیا کفر اٹھے تو پھر دین کتنے رہ گئے بولنے نہیں جی تقبیر تکبیر سالات رسالات کفر دے پہاڑ سبحان اللہ یار گل کوئی رعایت نہ کرو میری ہوئے میری کوئی رعایت نہ کرو اگر مسلمان بیٹھے جی انشاءاللہ مسلمان جی میں میں تو پوچھنا تھوڑا کہڑا جملہ صحیح لگ رہا ہے نبیوں کے پاس صحابہ کے پاس ولیوں کے پاس نبیوں اور نبیوں کے غلاموں کے پاس دنیا اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بے شعور تھے زلیل تھے سمجھ نہیں رکھتے تھے دنیا کی ایک یہ بکواس ہے یہ بکواس ہے ایک یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے دنیا نہیں رکھی کہ وہ باشعور تھے ان کا شعور یہی کہتا ہے ان کا شعور یہی کہتا ہے کہ یہ دلیل اس قابل ہی نہیں کہ زندگی کا قیمتی جوہر اس کے پیچھے ضائع کیا جائے یا لوگوں کی زندگی کو اس کے پیچھے پریشان کیا جائے لوگوں کی زندگی کو پریشان کیا جائے وہ سجنا جنہوں نے جنہوں نے میں ایک حدیث بخاری شریف کی سنانا سامنے کتب ستا تھلے کتب ستا چھ حدیث دیا کتاب مسند امام محمد بن امبل مسند شریف تی ہزار دے لگ بھگ حدیث تے جڑا کتب ستا نے کوئی چالی ہزار دے لگ بھگ یہ ہو گیا تی تے چالی ستر ہزار حدیث لے کے بیٹھا اگر میرے نال مقابلے جانا چاہے نا تو ذرا سوچ کے آوے کہ میں پہاڑ نہ ٹکر مارنا کہ نہ سمجھے یہ نہ سمجھے بھی میں فدو کھاتا ہی توجہ ذرا حدیث بخاری دے سنا لگا خبیس لوگ بیان کرتے ہیں خبیس ہائے ہائے آدمی سچ نے جی سونی خوراک ہو پلیت ڈنگر جائے تو پلیت ہو جائے کان قیمتی تو کیمتی دانے کھا تو دانے کا پٹاوا آ جائے ڈنگر مسل مرغی وہ پخانا بھی کھا کھلوے تو یہ بھی جا کے اندر پاک ہو جائے وہ بولتے نہیں یہ بھی اندر پاک ہو جائے لیکن پلیت ذہن حاوی نے پلیت ذہن حاوی نے چنگا کلام ہو جائے حدیث رسول ہے وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال تو پہلے اپنی زرا یہودی دے گروی رکھی اندر آٹا لیا اتوں ہوں یہ نتیجہ کھڈنا وہ مسلمانوں کا کا تابے دار بن کے رہنا انہوں کا محتاج رہنا اس کا دست نگر رہنا ثابت ہو گیا بس گل لیکن یہ غلامی اور غلامی اور خبیص لینا غلامی اور خبیص لینا جو ایسی بات کر رہا ہے دیکھو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری فرماندیا کتاب التفسیر سورت احزاب دی آیتن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم حضور فرما نے آنا مولا کل مومن فی دنیا والآخرہ میں دنیا میں محمد دنیا اور آخرت دونوں جہانا ہر مومن دا ہر مومن دا دنیا آخرت ہر مومن دا میں مولا کی مطلب مولا دا میں پرچھاواں ہر مومن کا میں پرچھاوا میں سایا میں آسرا میں آسرا میں سر سے ہاتھ ہر والا سونا نبی فرما دے اگر قرآن چو پڑھنا چاہتے جی ہلور فرما نے ایک اللہ فرماندہ نبی مومنا دیا زیادہ سے زیادہ حقدار زیادہ قریب زیادہ نیڑے جدو اللہ دے اولا ہے تو مستفا آپ مولا ہے اللہ دے اولا محمد فرماند نے آنا مولا ہوں سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما فرمایا اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے پچھو مال ترکا جانا ترکا چڑھ فرمایا وہ فل یار سو فل یری تو آسا بوارے حصہ لے جو جو حصہ بنتا ہے بن خان محمد نے وہ محمد نے وہ مال کچھ بھی خزانے وچ نہیں لینا جے مر گیا ہے پچھے بار سٹ گیا ہے وراثت تقسیم ہوگی اور اگر فرمایا کوئی کرنا چڑ جائے تو اتارنا مال کوئی وراثت کوئی او تیار یا اولاد لاوارس چھٹ جاوے جنہ دے ہاتھ جنہ دے سر دے ہاتھ دھرن والا کوئی نہیں انہاں نو کھوان والا کوئی نہیں انہاں دے ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں توجہ ذرا اگر کوئی بندہ مرے مال چھٹ جاوے او ترکا ہے وارثاں دا حق ہے اور اگر کوئی ٹر جاوے قرضہ چھٹ جاوے قرضے اتارن واسطے شے ہی کوئی نہیں یا پھر اولاد مسکین چھڑ گیا ہے جنہ کی کوئی شہ نہیں حضور فرمانے نے وہ میں محمد کو بولا ہوں میں کرنے بھی اتارا گا بے سہارا یتیما دے سر سے ہاتھ بھی رکھا گا تکبیر تقبیر رسالہ علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد وہ توجہ ہے وہ مسلمان ادھر دیکھ توجہ توجہ ادھر دیکھ ہوں سنگیو دسو یہ نظریہ یہ نظریہ کہ جی وراثت چڈ گیا تو وارسا نہیں کرزہ چڈ گیا یا بے سہارا اولاد چڈ گیا تو محمد کا جڑا خزانہ ہے جیڑا آپ حاکم نے جیڑا خزانہ ہے بیت المال محمد کا کٹھا ہوتا ہے یہ میں توجہ ہائے ہائے یہ جڑا خزانہ کٹھا ہے کرزے دیا گا یہ بے سہارا نو دیا گا یتیما نو دیا گا نو دیا گا میں اس واسطے کٹھا پیا کرنا جدو میری واری آئے گی نا تو میں ہوں دوسرا سبق اصل یہ دتا ہے نبی نے کہ وہ یہودی ہے ریا میاں حاکم وہ ہے ریا میاں حاکم وہ ہے وستا میاں چودھری میاں علاقے کا انواب خدائی کا نواب ہے سونا سارے اللہ کا نائب ہے اللہ کا خلیفہ ہے رب کا نواب ہے وہ بولتے نہیں گل پہ کر گیا حضور سرکار فرما فرمانے یہ ہوں حدیث جیڑی آئی ہے گروی والی یہ راز پہ دسنا وہ گلاما نے وہ مطلب کٹیا آزاد کا مطلب دیکھ لیا توجہ ہے سونا نبی دسنا ہے جانے وہ ریا ہے میں ہاں۔ وہ وسدا ہے وسدے جانے وستے بیٹھے ہوتے ہیں وہ وسدا بیٹھا ہے میں انہوں وسایا ہوا ہے وہ وسدا بیٹھا ہے میں انہوں وسایا ہوا ہے مال جما کول جمع میں ہاکم ہزارہ طریقے مال لے اپنے کول رکھ سکتا سا ٹیکسا کے بہانے بھی بن سکتے ہیں جی اج بن سکتے ہیں تو پہلے وہ زبان ہی ایسی ہے کہ اللہ دا اللہ دا حکم اس زبان شریف دے نال نال چلنا ہے وہ تو مختار کل زبان وہ بولنے نہیں جی مختار کل زبان ہے جدہ مرضی جی مرضی چک لیں گے ہے کر سکتے سن کے نہیں ہزار طریقے سن جی جی گل وہی آ گل وہی ہے کہ ان کا شرور یہ کہتا ہے کہ لوگ پاویں جوتی ہے پاویں جوتی ہے وہ سود کھو رہے آرام کھو رہے وہ کام وہ میں لوٹ لوٹ کیوں کھاوا میں وہ سمجھتا ہے مینو بل کٹھے دا تین کی بل اگر ول تے آ جا تے سونا نبی جیس مرضی ول لال مال جمع فرماوے فرما سکتا ہے ہوں وہ سمجھتا ہے میرا شعور کہ میں کٹھی کی بیٹھا یہ شعور نہیں یہ نہیں کٹھی کی نبی یہ ہوئی دسنا چاہتا ہے دسو ریا میں ہاکے ماں کٹھے کرنے کا شعور ہے میرے کوئی پر نبی یہ چاہ چاہتے سن وہ دنیا والے نبیوں کا شعور کیا شعور انسانیت یہی تقاضا کرتا ہے کہ جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑو جمع کرنا ہے تو اگلے جان جمع بول دے نہیں جی کیسی عجیب نا گل خرد کا نام جنو جنو کا نام خرد شعور کا نام بے شعوری رکھ دیا اور بے شعوری کا نام شعور رکھ دیا ایڈا درمیا بولنے نہیں جی پر صحیح فرما گیا ساڈا کلندر اقبال فرما دے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر یہ دنیا میں فقط مردوں نے ہر کی ہے نظر پینا فرما سا اقبال آدھا جڑے گلام کے کدو دہ مراد کی بصیرت اصا مسلمان بھروسہ نہیں کر سکتے سوچنا بھی پہنا ہی سوچنا ہے آدھا جی دنیا میں صحیح ویخ والی ہوتی ہے اللہ والے فکیر دے آزاد بندیا کی نظر ہی صحیح ویختی ہے بولو ہوں کیا ایمان دسو جہاں دے قرضے اتارے دے قرضے اتارے مریا کرے اتارے یتیم کی کفالت کرے مسکین آخے میں ہمیشہ تمہوں کھوان والا جنا چر تھی اپنے ہاتھ تگڑے نہیں کر لیں گے ان چر محمد ہی ذمہ دار ہے ایمان لال جسو وہ موتاجی رکھا وہ جڑا زیرا شریف رکھا گروی وہ وجہ رکھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کا شعور یہی کہتا ہے نبیوں کا شعور یہی کہتا ہے کہ ایسے ہی رہو ہاتھ خلیفے سن صدیق اکبر جیسا وہ کی فرما وہ لکھ لانت جی آپ چلاک سمجھ سیا چک کے اپنے گھر رکھ لین لکھ کی لانت کتے کے پترو تھی سیا نہیں تھی پاگل ہاں۔ سیا صدیق اکبر کی آ فرمایا بے لیو لوڑ کوئی نہیں حضور جڑے زندہ لوگ نے انہوں دیا بندے کپڑے نہیں بچاؤ قبر عمل بچاؤ تھی میرے پرانے رکھ لانتی پتر ساری تاریخ ہی سارے تو گم کر لی فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں لوڑ لوڑ لوڑ فرمایا فرمایا جان والے مردے نو اصل کپڑے نہیں بندے نو بچاؤ کفن نہیں بچا بندے امل بچاؤ لحاظ لہذا میرے پرانی رہن دیا جی جہی مینو کفن دینے نے وہ کسی مسکین نو دے دیا ہوں اس بندے تو لٹ سکتی ہو سکتی بولو تو نوکر اپنے گمان اپنے خیال میں وہ نوکر ہمارا تو سردار ہے لیکن حضور نے فرمایا سید القوم خادم ہو قوم کا سردار ہونا نا خادم ہے صدیق اکبر وہ سمجھتے تھے ہم خادم ہیں ہم نوکر ہیں سانو پرانے نگاہ دو خیر اصا پچھلے کی خدمت کرنی ہے حضور دی امت کی خدمت کرنی ہے جدو کوئی لبا نہ اس لیے کھوتے نو اگے چا کیتا بولنے نہیں دے جس سیاہ تاریخ میں جس سیاہ ظالمانہ فرونیت کی تاریخ میں ایسا ایک بھی نہ ملے تو اس وقت کسی کھوتے نو اگے کر کے آخر ہمارے پاس بھی یہ ہے شرم آنی چاہیے تو بولتے نہیں دے لو یہ ہے نیچھے جی، ہے جی، بے شرمو کا کوئی علاج نہیں کی خیال ہے سنگیو بولتے نہیں جی میں بہتا بولنا بھی نہیں چاہتا کیا کیا فائدہ فائدہ کچھ کہہ کے بنو اور بھی کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنو اور بھی پہلے ہی خفا مجھ سے تحریر کے فرزند راتی میں عرض ارد کی ساڈا کلندر اقبال فرمانا ہے نمی روشنی والا دو جنم لے ایک ماں پیو تو جنم لیا سو ایک شیطانی تہذیب تو جنم لیا سو ایک ماں پیو تو جنم لیا ہے ایک دوجا جنم تہذیب کہ جڑا دوسرے دو جنم لے یہ میرے تو پہلے ہی بڑا خفا ہے پہلو ہی بڑا ناراض ہے اقبال سدیاں کیوں کرتا ہے شدیا کیوں کرتا ہے کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی باتوں کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی باتوں پہلے ہی خفا مجھ سے تحریب کے فرزند شالا دعا کرو بندہ رب سونا اس بات تمیزی تعلیم اس بے تعلیمی تعلیم کا فردان نہ بنا مسلمان کے دو جنم کافی نے ایک والدین کا یا محمد عربی سرکار دی غلامی کا نار تکبیر نار رسالہ حق گل کر کے دلوں اٹیر دا جگ وچ جوڑ کوئی نہیں میرے چشتی شہر دا نعرہ تکبیر نارا رسالات کہتے تہذیب فرق حضرت علامہ مولانا مفتی بدر احمد چشتی صاحب بیگ میں سلام کلندر لاہوری فیض خواجہ محمد شفیر فیض سید امام علی شاہ صاحب فیض پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ باد اچھا بھائی گل بہت لمبی نکل گئی ایک مقصد ہی انہوں کا یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ دشمنی کا اعتقاد چڑھ دیں دوستی کا اعتقاد رکھنا ہاں جی مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں مگر بھی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے ہیں دوسرا اعتماد پیدا کرنا کہ یہ ہم پر اعتماد کریں جب اعتماد کریں گے تو پھر سڈے جب اعتماد کریں گے تو پھر جو مرضی انہوں کا فیصلہ اے کریں گے سڈے مطمئن رہیں گے جو بھی اصا کریں گے مطمئن رہن گے تیسرا احساس زیاں احساس زیاں ختم یعنی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہر طرف چاروں طرف اوپر نیچے سے جب یہ مال و متا اور اسباب معیشت نئے سے نئے نفس کے اور سہولتوں کے عیاشیوں کے یہ ڈالو گے نا تو ان کو دیکھ کر چاروں طرف سے جہاد سکہ سے دیکھ کر تو یہ ذہن سے وہ نقصان جو ہم نے ان کا کیا ہے وہ ذہن سے نقصان ہی ختم بھلا دیں گے جب نقصان کا احساس ہی نہیں رہے گا تو پھر نقصان کی واپسی کا کیا سوچیں گے وہ گل سمجھا جی قسم خدا بھی کر گیا نا صرف اور اسی واسطے جنہ یہ دنیا جنہ یہ مسلمان جنا لوگ زیادہ تو زیادہ اسی سامان دنیا میں مصروف رہ رہے ہیں اُنہ ایک اصا اُنہ تے راضی اور اپنے نقصان نو بلا بیٹھے تا کر کے جیڑا کوئی آخے ہو گڑا پوی وہ ایک دے سے کیتا اچھا نے پرے اُنہ کی کیتا ہے تو سائیں سارے تبائی لائی لائی تباہی انہوں نے سان نہیں کی کچھ دتا ہے اگا زیادہ نم تو سٹتا ورنہ دوستی نال کی تر لگے ہوگا دشمنی ہوئے ہر کوئی سا چوسن پھر اگلے کا ساہ بھی سوچ لوا یہ ساہ لکھ لوا اور ساہ لین کی بجائے وہ ساہ لمبے ہو جان اور گل ہوئی آ کہ اتے تک پہنچ جائے اتے تک پہنچ جائے یہ آخ جی ان سدکے جی سکنے ورنا نہیں یہ اقبال سڈا اپنے لفظ کہہ گیا اللہ ادھر چپ ہے ادھر تا کر کے قوم پوری دنیا کا مسلا یہودیت کے خلاف نہیں اٹھ سکتا میں لکھ دینا پوری دنیا کا مسلا اگر مولوی مولوی کے خلاف اٹھ کھلوے گا چاٹ چٹ جائے گا مرزائیاں کے خلاف اٹھ کھلوے گا جی کیونکہ باقی دشمن رہے ہی کوئی نہیں صرف مرزا ہی رہ گئے اور باقی سارے مسئلے حل ہو گئے صرف ختم نبوت ہی رہ گئے دو لفظ میرا یہ بھی یہ بھی لکھ لینا سونے کے پانی لکھنے والے جی سارے دشمن مر گئے نے مقابلہ صرف ایک نال رہ گیا مرزائی اور سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں صرف ایک ختم نبوت کا مسئلہ رہ گیا ہے دنیا چنڈوڑا پیٹنا چاہیے خیر خیر توجہ سر میں اتنا کہنا چاہنا وہ سگیا لکھ دینا ایک دوجے دے خلاف اٹھا گے ایک دوسرے دے خلاف اٹھا گے مولوی مولوی دے خلاف اٹھ پائے گا مرجائیا خلاف اٹھ پائے گا یہ ہے وہ آپس جی مرضی لڑاؤ لڑ سکتے ہیں لڑنا تے جتھے رہا ہے فرنگی دے خلاف تو پچھوں اصل جڑا لانتی موڈے دے خلاف بول بھی نہیں سکتا اگر بول لیں نہیں بول سکتے گھر سے مکتب کا جمع زندہ نظر آتا ہے گھر سے مکتب کا جمع بندہ نظر آتا ہے گھر سے مکتب کا جا زندہ نظر آتا ہے مرتا ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس مرتا ہے اور کلندر بولے وہ فرمان ویخ جدو میرے بچ جان ہی کسی ہور بھی کم کرے گی وہ خلاف بولن کے میں دے گی جان کے میں آ کے جان تو جان تو بولن کے میں دے گی یہ نہیں بول سکتے سن نہیں سکتے بولنا نہیں جتنے رہے سن نہیں سکتے جیسا ایسا کر کے اقبال فرمان واہنا کام متا کارواں جاتا رہا واہ ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے جاتا رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شیر اسلام یہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے سمانے کے سمندر سے نکالا ہے گوہر پردہ ادھر ویکو حدیث بخاری ہے بخاری فرمایا قیامت والے دن کئی نبی ایسے ہو گے انہوں نے امتی بھی نہیں ہونا کلا نبی ہوگا بخاری فرمایا کئی ایسے ہون گے ایک امتی ہو سنگ کن امتی ہو گے کئی ایک کئی ایک بھی نہیں ہونا وہ جا نہیں نہ ہونا ایک بھی جنہ امتی نہیں ہونا یہ وہی منہوس ہو گے جنہ دنیا پا نالش پاو جنیا ہے نا وہ نبیا قتل ہی کرتے رہے نبیا کی تابے داری نہیں یہ قرآن کی تاریخ جمع پہ جنا دنیا دلوں کڈی ہوتی ہائے وہ پھر کروڑوں کے حساب سے امتی بن جاتے سمجھ آئی کہ نہیں اللہ ہو ہاں ادھر نقصان تاکہ اور نت نویں ماڈل گڈیا اے سی سہولت ایسی فنکشن ارے بھائی گاڑی ہے فنکشن کما ارے بھائی دو کروڑ کی گاڑی نہیں ہے یار کی گل ہے بھائی فنکشن کما یہ لینا نہیں پہ ہر شہ بیٹھے ہوں تو گڈی ایسی آ رہی ہے پیر بھی نہیں ہلانا پینا صرف بٹن دبا دو آپ کو وہ کیوں کہ تاکہ یہ جڑا بچ مردہ بیٹھا ہے لا علاج مرزا دا مریض وہ جنوب میں پہلو آخ بیٹھا کہ بابے دعا نہ دیا جی نہیں جانی دعا ہوں ہر پاسوں سے وہ نکل دیا ہاں بیٹا بیٹا دینا گولی دینا بلڈ بلڈ چکر نہ بلڈ سویرے اٹھیا نہیں میں آپ اسے لانا تک مبتلا ہوا پیا میں قسم خدا بھی کر کے نا کاش کہ اللہ تعالیٰ سان جنگل رہن گیا بمارستان چ نہ ایمان وہی بات لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضا من ایمان دس سویرے پیو دے بھی اٹھتے سن اگلے دن میں چنگا ہے میں کل رات تقریر کر کے آئے سیال کوٹ شہر اتنے میرے تو قبل ایک مولانا صاحب سن فیصل ندیم کیلانی صاحب انہوں نے ایک گل بڑی اچھی کی ایک گل بڑی اچھی کی انہیں آخیا یار چھپڑے دے پانی پیندے سن پہلے لوگ چھپڑے دے پانی پیندے سن سادہ موٹا کھا لیندے سن نہ گردے خراب سن نہ کچھ شوگر پانی پانی wash wash wash play play گردے جڑے نے پھر بھی ہفتے ایک بار ضرور کرنا واش سرکار کہہ رہا کہ بنیا ہزور گردے رہ گئے نہیں ہوں ہر ہفتے دے ہفتے بار ضرور واش کرنے پہ نہیں تو لگا جانا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ پانی واش واش پورا پانی میلا گردے سا یہ گل کدھر گئی بھائی یہ گل کدھر گئی دسو ہوں سویرے بلڈ چیک شوگر چیک پھر ایڈا ٹوکرا دوائیاں اندر سٹی پھر راہ جاندیا جاندیا کوئی پتہ نہیں کی ہو جائے ڈاکٹر صاحب کو دیکھو سمجھ نہیں لگتی دوائیاں تے بہت ہوں یہ سارا کچھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم دا احساس ختم کرنے نمے تو نواں ماڈل نمے تو نو سہولت اس میں اب پریشان نہ ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی ساری پریشانی ختم اگلے پروگرام میں اور پریشانیاں بڑھ جاتی وہ چھوڑو بھائی کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں گڑا پوے تھے کوشش سانو لے گئی کوشش کردیا کردیا ساڈا تو پچھا رہ گیا پتا نہیں خدا دل رکھنی ہے یا انہیں کدی ٹال بھی دینی ہے جدو ٹلنی ہے یہ جڑے مرد پے یہاں کا کی بنے چیخ باغ کی بنے کوئی یہ بھی تو دسو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور کوئی مقصد نہیں ہے انسانوں کو سہولتیں دینا انسانوں کو سہولتوں میں ڈالنا ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں یہ نہیں کہتا کہ تھی خالی مصروف جی مبتلا جی میں ہاں۔ جی، بھی ہوں ہوں مہینے بھی پکے ہاں، بغیر نہیں بیٹھا جی سی گل اے سی تو باہر نکلنے آتے ہاتھ ملا جی نہیں کرتا بندے گاہ ہوں نے مایا ایون ہی ہوں جسے جٹ سا دیسی بندہ سا آیا نواں نواں لاہور سا پتا نہیں تھی بھی گرمی کہ بہ جاتے سا قسم خدا دی ذرا بھی احساس نہیں سی پیار بھی سن کچھ بھی ہوں اندر بماریاں تکلیف ہی ہے نے چار جی کٹے ہو چڑھ جا اگلے آدھے ہو متکبر بن گیا تکبر قبر بنے ما کو رہی ہوگی تو میں بھی تو ملا جناب جناب اس نمے ماحول کی صحبت بار سورت ہے ایک اعتقاد دشمنی کا ختم کرنا ایک اعتماد بحال کرنا ایک احساس سے نقصان ختم کرنا تین مقصد یہ میری اس نے تو یہ تلاش کیتے ہیں اگر کوئی اور ذہن جو ہے وہ زور آزمائی کر کے کوئی ہور لب لیا تو وہ اپنا کمال ہے میرے کو نہیں سمجھ ہے اچھا یہ دسو بھائی میاں اس علاقے ہوں جلسہ کتنے اپنا کتوں کا ہاں، نہیں وہ قصبے گجرات والا دونوں میرا ایک موضوع ہے میں پاگلوں میرا ایک نواں موضوع تیار میں کیتا ہے شان سلطان عالمگیر ہائے ہائے وہ میں شان پڑی تو میں مجبور ہو گیا کہ یہ مسلمانوں سنا دیں انہوں نے کسی سنایا بھی نہیں آلمگیر بھی کوئی ہوا ہے ایمان سن کھوتیا تو فارغ نہیں ہوتے ایک تو فارغ ہونے دوجا آگے کر دیں وہ تو فارغ ہو تیسرا آگے کر دیں وہ جڑے شیر سن اللہ دے فقیر انہوں تو اصا ایسے کوئی اکھا وہ تیری خیر ہوگی شاء اللہ حق چار یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس شوق کو کیا آخنا چاہیے جڑا سا برا نے ظاہر کیا اس شوق کو کی آخنا چاہیے بھی یار سلطان بہت اشرائے شیر ضرور ہاں؟ چلو میں ہوں جناب کا شوق پورا کر ہی دینا دیکھا جائے گا گل وہی ہے کہ دنیا سے دور رہنا ان کے شعور کی نشانی ہے گل وہی ہے کیسی عجیب گل ہے کسی کی بات میں نہیں کرتا میں کسی کی بات نہیں کرتا جی گھر کا گھر بیمار ہے کس کس کو دے تسکین اس واسطے میں نہ کسی شہر کی گل کرنا نہ کسی بندے کی گل کرنا ایمان نال میں تسمیہ کرنا کوئی لوڑ ہی نہیں میں اجتماعی طور پہ عمومی طور پہ بولنا جس نال سیاح بندہ سمجھ کرتا ہے کہ دنیا کے حالات ہی یہی ہوں میں کسی ایک کی رو سونا بابو فرمان ہے فرمایا دنیا ڈھونڈن واہ کر فر حرانی ہڈی اوپڑ ہڈی اوپے تینانی تینانی دی لڑدیا عمر وہانی اکل دے کو ہاں۔ سمجھ نہ جان پیون لون تے پانی ذکری ربے باہو وہ کوڑی رام کہانی رسول اللہ زندہ باد زندہ زندہ زندہ زندہ باد باد باد باد رستہ چھوڑ رستہ دو رستہ چھوڑو جی ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੁਣ ਮੀਰਾ ਅਰਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਗ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਮੀਰਾ ਅਰਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਗ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾ ਮੀਰਾ ਸਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾ ਮੀਰਾ ਅੱਜ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲਾ ਏ ਸਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ اب ڈیلنگ کرو اج